سیدنا برادہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا وطر حق ہے جو وطر نہیں پڑتا وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث نمبر اکیس سو بہتر مسنت احمد